زمانہ بدلا شہر بدلا سن اٹھارہ سو سڑسٹھ شروع ہو رہا تھا ابھی رات کا ڈیرا تھا دلی کی فضا میں ایک نیا شور سنائی دیا ایک ریل گاڑی اپنے کالے انجن سے دھواں اگلتی چھک چھک کرتی سیٹی بجاتی اس عمارت میں داخل ہوئی جو خاص اس گاڑی کی خاطر تعمیر کی گئی تھی ریل گاڑی دلی میں آن پہنچی تھی اس کی سیٹی کی آواز سمجھو کہ دلی کے لیے نئے زمانے کی نوید تھی بس پھر اس اجڑے دیار کے شب و روز بدلتے ہی چلے گئے اور فضا نئے شور سے معمور ہوتی چلی گئی اب تک تو کسی سواری کے دلی میں آنے جانے کا پتا ہی نہیں چلتا تھا ان کی رفتار بھی واجبی واجبی ہوتی تھی مگر یہ نئی سواری کہ کل سے چلتی تھی طوفانی رفتار سے دوڑتی کہ زمین تھرا جاتی اور میلوں دور سے اپنی آمد کا اعلان کرتی شور مچاتی پہیوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ اسٹیشن پر آ کر رکتی بہادر شاہ ظفر کے سامنے جب ریل گاڑی کا منصوبہ رکھا گیا تھا تو وہ بجا طور پر پریشان ہوئے تھے کہ اس سے شہر کے سکون میں بہت خلل پڑے گا اور انہوں نے ہدایت کی تھی کہ اسٹیشن شہر سے دور بنایا جائے مگر اب تو یہ منصوبہ ان کے جانے کے بعد پروان چڑھا تھا منصوبہ سازوں نے بلا روک ٹوک چاندنی چوک کے پچھواڑے اسٹیشن بنایا لیجئے اجڑی پجڑی دلی کے دلت در دور ہونے کا وقتان پہنچا ریل گاڑی کی آمد سے تو اس پر خوشحالی کے دروازے کھل گئے شہر کی تجارت کو پر لگ گئے سو طرح کا مال یہاں سے باہر جا رہا ہے باہر سے یہاں آ رہا ہے تاجروں کے پو بارے ہو گئے ساہوکاروں کی دولت کا کوئی ٹھکانا نہ رہا ان میں زیادہ تر ہندو تھے یا جینی اکا دکا مسلمان بھی سب سے بڑھ کر لالا چھنا مل تھے کہ اب وہ دلی کی سب سے زیادہ دولت مند آسامی تھے چلو اس سے ان خستہ حال مسلمان شرفا کا بھی کچھ بھلا ہو گیا جو اپنی حویلیاں بیچنے کے لیے تیار بیٹھے تھے نواب مظفر خان کی حویلی پنڈت جوالا ناتھ نے خرید لی حامد علی خان کی حویلی ہردیان سنگھ نے اور شاہ عالم سانی کے بیٹوں پوتوں کی حویلی کو بشمبر ناتھ نے خریدا اس طرح کتنے شرفا نے اپنی حویلیوں کو اونے پونے بیچا اور کسی دور کی گلی میں چھوٹا موٹا مکان لے کر رہنے لگے پھر کسی نے پرچون کی دکان کھول لی کوئی کرخندار بن گیا کسی نے مولمی کا پیشہ اپنا لیا ایک نواب گھرانے کا احوال نرائی گپتا نے یوں بیان کیا ہے کہ اس گھرانے کے دو افراد اٹھارہ سو اٹھاون میں بیچ چاندنی چوک میں پھانسی پہ چڑھے تھے پسماندگان لپ چھپ کر اپنی حویلی سے نکلے اور گمنام بن کر گلی رود گرا میں جہاں نچلے طبقے کے لوگ رہتے تھے جا سے سن اٹھارہ سو ساٹھ کے برسوں میں اس گھر کا ایک لڑکا کسی موچی کی دکان پر بیٹھ کر موچی کا کام سیکھنے لگا دوسرا کرخندار بن گیا تیسرے نے تارکشی کا کام شروع کر دیا جو دو چھوٹے تھے انہوں نے اسکول میں پڑھ لکھ کر کوئی سند لے لی ایک میونسپلٹی میں محرر بن گیا دوسرے کو اکاؤنٹنٹ کی ملازمت مل گئی ایک طرف یہ نقشہ تھا دوسری طرف اسی شہر میں نقشہ الٹ تھا کہ تجارت زوروں پر تھی بیوپاری دولت میں کھیل رہے تھے بیوپار اور کاروبار کے توفیل قریب و دور سے تجارت پیشہ مزدور کاریگر غرض ہر طرح کی مخلوق یہاں پہنچ رہی تھی دلی جو سن ستاون اٹھاون میں خالی ہو گئی تھی اب بھری بھری نظر آ رہی تھی اٹھارہ سو سینتالیس میں دلی کی آبادی ایک لاکھ ساٹھ ہزار تھی اٹھارہ سو ستاون تک اس میں کچھ اور اضافہ ہو گیا ہوگا مگر جب اٹھارہ سو ستاون کی قیامت گزری تو اس کی آبادی ایک لاکھ پینتیس ہزار رہ گئی مگر اٹھارہ سو سڑسٹھ کے بعد آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا سن اٹھارہ سو پچہتر کے آتے آتے پھر یہ آبادی ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے لگ بھگ ہو گئی کاروبار کا مرکز ہر پھر کر پھر چاندنی چوک ہی ٹھہرا سو آبادی کا دباؤ بھی اسی نواہ میں زیادہ تھا ہندو اور جینی تاجروں کی ریل پیل تھی اصل میں تو خود شاہجہاں نے شہر آباد کرتے وقت کتنے ہندو اور جینی تاجروں کو قطعت عطا کیے تھے اب جب زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کے کاروبار نے نئی رونق پائی تو انہوں نے لٹے پٹے مسلمان رئیسوں اور نوابوں سے ان کی حویلیاں خرید خرید کر یہاں اپنی جائیدادوں میں مزید اضافہ کر دیا جب اس نواح میں آبادی اس طرح بڑھی اور کاروبار نے نئے سرے سے رونق پکڑی تو اور قسم کی سرگرمیاں بھی یہاں شروع ہو گئیں سوشل سرگرمیاں تہذیبی سرگرمیاں اور سب سے بڑھ کر مذہبی سرگرمیاں صاف صاف لفظوں میں یوں سمجھیے کہ تجارتی کاروبار کے ساتھ ساتھ مذہبی تبلیغ کا کاروبار بھی شروع ہو گیا یہ کاروبار بھی تجارت کے اس مرکز میں خوب پھلا پھولا شاید اس کا آغاز عیسائی تبلیغ کے کاروبار سے شروع ہوا یہاں اب ایک زبردست قسم کا گرجا گھر بھی تعمیر ہو گیا تھا اٹھارہ سو پینسٹھ میں کلکتہ کے لاٹ پادری صاحب یہاں تشریف لائے اور سن ستاون کے مارکے میں جو عیسائی مارے گئے تھے ان کی یادگار کے طور پر ایک گرجا گھر کا سنگ بنیاد رکھا نام اس کا سینٹ اسٹیفن چرچ قرار پایا سن اٹھارہ سو سڑسٹھ کے آتے آتے وہ بن کر کھڑا ہو گیا اور فوراً ہی عیسائی تبلیغ کا ایک بڑا مرکز بن گیا چند برس گزرے تھے کہ جینیوں نے بھی یہیں کہیں اپنا ایک شاندار مندر کھڑا کر لیا سکھوں کا مشہور گردوارا یہاں پہلے سے موجود تھا جلد ہی آریہ سماجی بھی اپنے تبلیغی عزائم کے ساتھ یہاں آن پہنچے مسلمان کہاں پیچھے رہنے والے تھے ان کا مرکز تو بہت پہلے سے یہاں موجود تھا یہ مرکز تھا مسجد فتح پوری اگر ابھی تک وہ تھوڑے چپ تھے تو اس وجہ سے کہ یہ مسجد لالا چھنا مل کے تصرف میں تھی لالا نے سن اٹھارہ سو ساٹھ میں انتالیس ہزار چھ سو پچاس روپے میں خریدی تھی مگر اب اس کے واگزاشت ہونے کی خبریں تھیں اسے واگزاشت ہو جانے دو پھر دیکھو کہ یہاں سے تبلیغ اس زور شور سے شروع ہوگی کہ جامع مسجد بہت پیچھے رہ جائے گی اور اس مسجد کے واگزاشت ہونے کا وقت آن پہنچا تھا لارڈ لٹن بس دربار کے انتظار میں تھے جو جلد منعقد ہونے والا تھا اٹھارہ سو ستاون کے بعد فرنگی حاکموں نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد فراموش کر دیا تھا ان کا صدر مقام کلکتہ تھا مگر کلکتہ میں بند ہو کر ساحل سے لگے وہ کب تک بیٹھے رہتے ہندوستان کے بیچ دلی میں وہ اپنے جھنڈے گاڑ چکے تھے اب رفتہ رفتہ انہیں خیال آیا کہ کلکتہ سے نکلو اور دلی کو اپنا گڑھ بناؤ تو اب انہوں نے نئے سرے سے اس شہر پر توجہ دینی شروع کر دی اس کا آغاز کیسری دربار سے ہوا ملکہ وکٹوریا ابھی تک خالی ملکہ معظمہ چلی آتی تھی لیکن اب تو ہندوستان کا وسیع و عریض ملک بھی ان کی سلطنت میں شامل ہو چکا تھا اب ملکہ سے بڑھ کر کوئی لقب ہونا چاہیے سوچ بچار کے بعد ایک لقب نے شرف قبولیت حاصل کیا یہ لقب تھا کیسر ہند طے ہوا کہ یکم جنوری سن اٹھارہ سو ستہتر کو دلی میں ایک شاندار دربار سجایا جائے وہاں اس خطاب کا اعلان کیا جائے لیجئے دلی میں اب کیسری دربار کی دھوم دھام ہے اس شہر نے اب سے پہلے مغل درباروں کی شان و شوکت دیکھی تھی مغل گئے فرنگی آئے سو اب دربار فرنگ کی شان و شوکت دیکھیے ہندوستان بھر کے راجا مہاراجا روسا نوابین جمع تھے راجگان ہاتھیوں پر بیٹھ کر آئے ہاتھی قطار اندر قطار کھڑے تھے اور کیا کیا شان والے ہاتھی تھے تھے ہودے سونے چاندی کے تخت تھے لارڈ لٹن وائس رائے تھے کمپنی کا زمانہ تو سن ستاون کے ساتھ لد گیا اب ملکہ کا زمانہ تھا لارڈ لٹن ملکہ معظمہ کی نمائندگی کر رہے تھے ملکہ معظمہ جو اب کیسر ہند بننے والی تھیں فرمان کیسری پڑھ کر سنایا گیا ماں بدولت وکٹوریا بفضل خدا سلطنت متحدہ کی ملکہ اور کیسر ہند اپنے نائب السلطنت کی معرفت اپنے سب سرداروں اہل قلم اہل سیف روسا عمرہ اور ریا کو جو دہلی میں اس وقت مجتمع ہیں اپنی شاہی اور کیسری دعا دیتی ہیں اور اپنی توجہ دلی اور شفقت شہانہ سے ہند کی رعایا کو مطمئن فرماتی ہیں حاضرین سروقت کھڑے ہوئے تالیاں بجائیں مبارکبادیں دیں مہاراجا سندھیا نے کھڑے ہو کر سب راجاؤں نوابوں رئیسوں کی طرف سے مبارکباد دی شہنشاہ بادشاہ والیاں نے ہند آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کی بادشاہت اور طاقت ہمیشہ کے لیے برقرار رہے تو کیسری دربار ہو گیا اس خوشی میں مسجد فتح پوری واگزاشت ہو گئی مسلمان خوش ہو گئے نہیں خوش کہاں ہوئے ستم ظریفوں نے ایک چیز دی دوسری چھین لی اسی موقع پر دلی کالج کے بند ہونے کا بھی اعلان ہوا کہا گیا کہ دلی کالج کی کلاسیں لاہور کے کالج میں زم کر دی گئی ہیں جسے پڑھنا ہو وہاں جا کر داخلہ لے دلی کالج نے کیسا کیسا بھلے مانس پیدا کیا تھا مولوی زکا اللہ ڈپٹی نذیر احمد مگر فرنگی سرکار کے دماغ میں جانے کیا سمائی کے تعلیم کے اس باپ کو بند کر دیا اور لیجئے مسجد فتح پوری سے خدا خدا کر کے اذان کی آواز سنائی دی نمازی آنے لگے صفیں بندھنے لگیں رکو و سجود ہونے لگے اسی کے ساتھ تبلیغی سرگرمی بھی شروع ہو گئی جامع مسجد تو سرکاری اثر میں تھی انتظامی کمیٹی اسی کی طرف سے قائم تھی اور پھر اس مسجد کی اپنی روایات بھی ایسی تھیں جو اعتدال کی راہ سے اسے ہٹنے نہیں دیتی تھیں مگر مسجد فتح پوری کا مزاج مختلف تھا یہاں ہنفیوں سے بڑھ کر اہل حدیث کا زور تھا پنجابی سوداگران کا اثر و رسوخ تھا تو اس مسجد میں رکو سجود پر کنات نہیں کی گئی تھی مناظر بازی کا شوق بھی فضوں تھا لارڈ کرزن نے ایک اور گل کھلایا lieutenant governor sir Charles Rivaz رفتہ رفتہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ جامع مسجد کے انتظام میں حکومت دخل نہ دے مسلمان خود ہی انتظامی کمیٹی تشکیل دے لیں لارڈ کرزن اڑ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جامع مسجد قومی یادگار ہے حکومت اس کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو کیسے فراموش کر سکتی ہے ساتھ ہی موصوف نے یہ شوشہ چھوڑا کہ اب جو یورپین مسجد کو دیکھنے جائیں گے وہ بے شک مسلمانوں کے جذبات کے احترام میں کفش پوش پہن کر مسجد کے اندر قدم رکھے مگر اس طرح کی پابندی ان پر عائد نہیں کی جا سکتی مسلمانوں نے اس کا برا مانا اور اس سوال نے کہ کیا مسجد میں جوتے پہن کر داخل ہوا جا سکتا ہے ایک تنازع کی شکل اختیار کر لی اور ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد میں داخل ہونے والے کچھ فرنگی سپاہیوں پر اینٹیں پھینکی گئیں تو کیا دلی کے مسلمانوں میں اب اتنی جرت پیدا ہو گئی تھی کہ فرنگیوں کے خلاف اس طرح کا مظاہرہ کریں ہاں سن ستاون کی قیامت کے بعد کتنے سالوں تک وہ سہمے سہمے رہے مگر زمانہ بدلتا چلا جا رہا تھا اور سن ستاون کے اثرات زائل ہوتے چلے جا رہے تھے اس کا اظہار اس طرح بھی ہوا کہ جامع مسجد اور مسجد فتح پوری کی جو انتظامی کمیٹیاں حکومت کی طرف سے قائم تھیں ان کے اراکین پر سخت اور درست تنقید ہونے لگی مرزا حیرت دہلوی ایک بلا تھے انہوں نے الزام تراشیاں شروع کر دیں پنجابی سوداگران ان کی پشت پر تھے انہوں نے ان ممبران کے خلاف الزامات کا ایک تومار کھڑا کر دیا صرف مسجدوں کے مسئلے پر موقف نہیں تھا اب ہر معاملے میں مسلمان اپنی آواز اٹھاتے نظر آتے تھے پہلے تو کسی بھی معاملے میں ان غریبوں کی آواز ہی سنائی نہیں دیتی تھی مگر کیسری دربار کے بعد سے تو لگتا تھا کہ انہیں بھی زبان مل گئی ہے جب اردو ہندی کا قضیہ شروع ہوا تو انہوں نے اچھی خاصی بیان بازی شروع کر دی اٹھارہ سو چوراسی میں دلی والوں کی طرف سے اردو کی حمایت میں تابڑ توڑ تین بیان جاری ہوئے ایک بیان پر زیادہ دستخط ہندوؤں کے تھے دوسرے بیان پر مسلمانوں کے زیادہ دستخط نظر آئے تیسرے بیان پر دس ہزار دستخط تھے جن میں دلی سے باہر والے بھی شامل تھے مقامی اخباروں نے بھی تقریباً سبھی نے بڑھ چڑھ کر ہندی کے مقابلے میں اردو کی حمایت کی ساٹھ کی دہائی میں دلی سے بارہ اخبار نکل رہے تھے ان اخباروں کے مالک سب کے سب سرکاری انگلیشیا کے وفادار تھے اور افسران سے ربط و ضبط رکھتے تھے اسی کی دہائی میں اس تعداد میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا تھا اور اب یہ اخبار ایسے لوگ نکال رہے تھے جو سرکار پر اچھی خاصی تنقید کرتے تھے چوک جامع مسجد میں بھی اب رونق بہت ہو گئی تھی ستاون کی رستخیز نے تباہ تو اشراف کو کیا تھا کرخنداروں کا کیا بگڑنا تھا اور دلی کے دستکاروں کے بارے میں تو یہ مثل مشہور چلی آتی تھی کہ ان کی دس انگلیاں دس چراغ کیا کیا دستکاری ان کی انگلیوں میں آ کر کیا سے کیا بن گئی اور تارکشی سلما ستارے کے کام جیسی دستکاریوں کو تو پوچھنا ہی کیا اس ہنر کی باریکیاں تو ان پر ختم تھیں مردوں سے بڑھ کر عورتیں اس ہنر میں تاک تھیں اور اب تو کتنی لٹی پٹی شہزادیاں بھی اس میدان میں اپنا ہنر دکھا رہی تھی تو ان کاریگروں دستکاروں کرخنداروں کا معاملہ تو یہ تھا کہ دن بھر کام کیا شام کو نہائے دھوئے بال بنائے کان میں اتر کی پھریری رکھی گلے میں بیلے موتیے کا گجرا ڈالا اور چلے چوک کی طرف سیڑھیوں پر پورا بازار سجا ہوا چٹوروں کے لیے دہی بڑے چاٹ بارہ مسالے والی حلیم کھیر فیرنی پرندوں کے شوقین کے لیے لال پدڑی توتا مینا کبوتر اور اب تو اکا دکا خستہ حال مغل بچہ بھی یہ کاروبار کرتا نظر آتا تھا وقت بھی کتنی تیزی سے گزرتا ہے کہاں یہ حال تھا کہ وہ گزرنے ہی میں نہیں آ رہا تھا کھانا بربادوں کے لیے تو جیسے وہ رک کر کھڑا ہو گیا ہو سن ستاون کی صورتحال میں ایسے پھنسے تھے کہ نکل ہی نہیں پا رہے تھے اور اب یہ لگ رہا تھا کہ سن ستاون تو بہت پیچھے رہ گیا ارے اب تو صدی کا آخر آن لگا تھا انیسویں صدی ختم ہو رہی تھی اس صدی نے بھی کیا کیا گل کھلائے انگریزوں کے قدم صدی کے آغاز میں آئے تھے اور ان کے سبز قدم ایسے آئے کہ دلی ہی اجڑ گئی وہ دلی جو جہان آباد سے عبارت تھی اور اپنی جگہ ایک تہذیب تھی جنرل لیک نے چودہ ستمبر اٹھارہ سو تین کے دن دلی فتح کی تھی اور کیسی نامبارک گھڑی میں اس نے لال قلعے میں قدم رکھا تھا کہ دیکھتے دیکھتے اونٹ خیمے کے اندر تھا اور عرب خیمے سے باہر چون پچپن برس کے اندر اندر مغلیہ سلطنت کا خاتمہ بالخیر ہو گیا مغل بادشاہ نے لال قلعے کو سلام کیا اور نکل گیا لال قلعے ہی سے نہیں دلی سے ہندوستان سے بادشاہ گیا اور ملکہ موزمہ کا راج آ گیا اور اسی کے ساتھ ملکہ موزمہ کے تاج میں ایک سرخاب کا پر لگ گیا آگے وہ ملکہ برطانیہ تھی اب کیسر ہند بھی بن گئی یہ سارا انقلاب انیسویں صدی میں آیا اور اب انیسویں صدی ختم ہو رہی تھی مگر انیسویں صدی نے عجب انداز سے کوچ کیا کہ ساتھ میں ملکہ برطانیہ کیسر ہند کو بھی لے گیا ادھر انیسویں صدی ختم ہوئی اور ادھر اس کے ٹھیک بیس دن بعد یعنی اکیس جنوری انیس سو ایک کو ملکہ وکٹوریا دنیا سے سدھار گئی